اور اسی کی وجہ سے میں نے یہ انعام لیا انٹرویو لینے والے نے یہ کہا کہ دیکھو سائنس کا تو ہر اسٹوڈنٹ ہارڈ ورکنگ ہوتا ہے سائنس کے تمام اسٹوڈنٹ بہت ہارڈ ورکنگ کرتے ہیں پھر تمہاری اس میں ایسی کون سی اسپیشلٹی ہے تو اس نوبل پرائز ونر نے جواب یہ دیا کہ میں ہارڈ ورکنگ ہوں اور بہت زیادہ ہارڈ ورکنگ ہوں میں محنت بہت زیادہ کرتا ہوں اور پھر اس نے ایک ایگزامپل دی اپنی لائف کی وہ کہنے لگا کہ ایک مرتبہ میں نے کیمسٹری کی ایک بک کھولی اور میں شروع سے لے کر اینڈ تک فرام سٹارٹنگ ٹو اینڈ پوری کیمسٹری کی بک پڑھ گیا مجھے برابر سمجھ میں نہیں آئی میں نے دوبارہ بک کو پڑھنا شروع کیا اور وہ اتنی موٹی بک کیمسٹری کی میں نے دوسری مرتبہ پڑھا اب مجھے تھوڑی تھوڑی سمجھ میں آئے میں نے پھر تھرڈ ٹائم پڑھا فورتھ ٹائم پڑھا اس کا بیان ہے کہ میں نے اس کیمسٹری کی بک کو سکسٹی تھری ٹائمز پڑھا اور پوری بک وہ مجھے بائی ہارٹ ہو گئی جب انٹرویو لینے والے نے یہ سنا تو کہنے لگا کہ اب مجھے سمجھ میں آ گیا کہ یہ جو تمہارے اندر ہارڈ ورکنگ کا جذبہ ہے یہ جو ول پاور ہے یہ جو ڈٹرمینیشن ہے یہی وجہ ہے کہ آج تم نوبل پرائز ونر بن چکے ہو میری مائیں بہنیں معلوم یہ ہوا کہ زندگی میں کچھ اچیو کرنے کے لیے ول پاور کو مضبوط بنانا پڑتا ہے قوت ارادی ہونا چاہیے اور ہمارے ڈیٹرمینیشن اتنے پاورفل ہونا چاہیے کہ ہم ہر ٹاسک کو کمپلیٹ کرنے کی اپنے اندر ایبیلٹی اور صلاحیت رکھتے ہو سر آئسک نیوٹن کا نام ہم سب نے سنا ہے بہت بڑے سائنٹسٹ گزرے ہیں سر آئسک نیوٹن نے جو ایک بہت بڑے سائنٹسٹ تھے انہوں نے لاس آف موشن کو تیار کیا یہ گریویٹی وغیرہ اس کے بارے میں لاس آف موشن انہوں نے تیار کیا پورا اسائنمنٹ ریڈی کیا اور ہم جانتے ہیں کہ اس کے لیے کافی میتھمیٹیکل ایکویشنز کی ضرورت پڑتی ہے تو اتنی محنت کرنے کے بعد وہ پورا اسائنمنٹ وہ پورے رولز جو لاس تھے موشن کے گریویٹی وغیرہ کے اس کو انہوں نے ریڈی کیا بہت خوش ہوئے سر آئیسک میں نے بہت بڑا کام کمپلیٹ کیا ہے جس کے لیے میں نے سالہ سال گزار دیے جب وہ سب کچھ ریڈی ہو گیا پیپرز پر ساری چیزیں موجود تھی خوش ہو کر سر آئسک نیوٹن اٹھے اور واش روم میں گئے ادھر وہ واشروم میں گئے ادھر ان کا ایک اپنا کتا تھا جس کا نام ٹونی تھا وہ ٹونی روم میں آ گیا جانور تھا تھا کتا وہ اسی روم میں آ کر گھومنے لگا اور وہ جو کاغذ جو اسائنمنٹ تیار کیا ہوا تھا اس پر اس نے اپنا پیر رکھا اس کا پیر پھسل گیا قریب میں چراغ جل رہا تھا لیمپ جل رہا تھا جس میں آگ روشن تھے وہ لیمپ الٹا ہو گیا اور اس کی وجہ سے اس آگ کی وجہ سے وہ جتنے کاغذ وہاں پر پڑے ہوئے تھے اس میں فائر ہو گئی آگ لگ گئی اور سب کچھ جلنے لگا سر آئسک نیوٹن جب واش روم سے باہر آئے تو دیکھ کر حیران ہو گئے کہ اتنی محنت سے جو میں نے یہ لاس آف موشن کو ریڈی کیا تھا میرا اسائنمنٹ میں نے بنایا تھا سب جل کر راک ہو گیا ساری سالوں سال کی محنت بیکار ہو گئی لیکن اس وقت سر آئسک نیوٹن کی زبان سے یہ جملہ نکلا ایک ہی سنٹنس کہا انہوں نے Tony you have doubled my work اپنے کتے کو کہا کہ تونی تو نے تو میرا کام ڈبل کر دیا تو نے تو میرے اوپر اور برڈن ڈال دیا اب مجھے پھر محنت کرنی پڑے گی ہمت انہوں نے نہیں ہاری جو کچھ دماغ میں یادداشت موجود تھی اور تھوڑی بہت کتابوں کو ریفر کیا پھر سے لوز آف موشن کو تیار کرنا شروع کیا سارے میتھمیٹیکل ایکویشنز پھر سے انہوں نے ریڈی کیے اور ایک سال نہیں گزرا جو کام بالکل ختم ہو گیا تھا انہوں نے دو دوبارہ پیش کر کے دنیا والوں کو پیش کر دیا کیا معلوم ہوا کہ جب انسان میں ول پاور ہوتا ہے تو وہ ہمت نہیں ہارتا ہے زندگی میں نگیٹیوز کا مقابلہ پوزیٹو سے کیا جاتا ہے ہر لوس کا مقابلہ اس طرح کیا جاتا ہے کہ ہمیں وکٹری مل جائے اور انہوں نے یہ پروف کر دیا کہ جو چیز مشکل معلوم ہوتی تھی ایک سال دوبارہ محنت کی ہے اور اس کو ریڈی کر کے دنیا والوں کو پیش کر دیا یہ میں آپ کو کچھ ایگزامپل ہسٹری سے دے رہا ہوں البرٹ آئنسٹائن بہت بڑا سائنٹسٹ گزرا ہے ہم سب اس کا نام سنے ہوئے ہیں اس کے بچپن کا واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ البرٹ آئنسٹائن جب سکول جاتا تھا تو بس میں جایا کرتا تھا ایک مرتبہ یہ آئنسٹائن بس میں گیا کنڈکٹر نے بس کنڈکٹر نے ٹکٹ دی اس نے ڈالر دیا ریٹرن میں چینج ملے وہ آئنسٹائن بس کنڈکٹر سے جگڑنے لگا کہ تم نے مجھے چینج واپس نہیں دیا اور برابر نہیں دیا کم دیا بس کنڈکٹر نے کہا تم پھر کاؤنٹ کرو میں نے برابر تمہیں چینج دیا ہے اب جب second time third time count کیا تب پتا چلا کہ چینج تو مجھے برابر ملا تھا یہ ایک بار ہوا پھر دوسری بار سیم واقعہ ہوا تیسری بار یہی ہوا کہ آئنسٹائن کا بس کنڈکٹر سے جگڑا ہوتا کہ تم نے مجھے چینج برابر نہیں دیا ہے اور جب وہ بس کنڈکٹر سمجھاتا پھر کاؤنٹ کرواتا تو اس کے بعد میں انہیں پتا چلتا کہ نہیں مجھے تو چینج برابر ملا وہ بس کنڈکٹر فیڈ اپ ہو گیا تھا ایک دن اس نے آئنسٹائن کو یہ کہا کہ تو سکول میں جا کر کرتا کیا ہے تجھے سمپل میتھمیٹکس نہیں آتا ہے تجھے اتنا نہیں معلوم ہے کہ اتنے اتنا ڈالر دو اور اتنی کی ٹکٹ ہو تو اتنا چینج ملتا ہے یہ سمپل میتھمیٹکس تجھے نہیں آتا ہے تو کرتا کیا کیسا دفر قسم کا لڑکا ہے کہ تجھے اتنا بھی پتا نہیں چلتا ہے لگتا ہے تو بالکل محنت نہیں کرتا آئنسٹائن کا بیان ہے کہ بس کنڈکٹر کا وہ سینٹینس میرے دل کے اندر ایسا چھبا ہے اور مجھے اتنی تکلیف ہوئی ہے کہ مجھے ایسے کہا گیا اس نے یہ انٹینشن کیا کیا ارادہ آج کے بعد میں میں محنت کروں گا میتھمیٹکس میں محنت کروں گا ہر سبجیکٹ میں محنت کروں گا اور اس کے بعد میں آئنسٹائن نے محنت کرنا شروع کی ایسی محنت کی ایسی محنت کی کہ وہ زمانہ بھی آیا کہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی ایک بہت بڑا سائنسی نظریہ آئنسٹائن نے پوری دنیا کو پیش کر دیا آج سائنس پہ دنیا آئنسٹائن کو سیلیوٹ کرتی ہے کیونکہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی کا وہ نظریہ جو تھیوری اس نے پیش کی ہے آج سائنس کے دنیا کا سب سے بڑا نظریہ ہے میری مائے بہنے یہ ایگزامپلز دے کر میں یہ پروف کرنے کی کوشش کر رہا ہو کہ اگر انسان کے پاس ویل پاور ہے ڈیٹرمینیشن ہے ارادہ ہے تو وہ بڑے سے بڑے کام کو انجام دے سکتا ہے میری مائیں بہنیں ابھی خبر یہ ملی ہے کہ جماعت خانہ فل ہو چکا ہے اور کئی مائیں بہنیں شوریک کے پاس بیٹھے ہوئی ہے میں ان سے درخواست کروں گا کہ آج ہم نے اوپر بھی انتظام کر دیا ہے اوپر کی کلاس رومز کھول دی گئی ہے تو ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ وہ شوریک پر بیٹھے وہ اوپر سٹیج سے اوپر چلی جائے وہاں پر پورا انتظام کیا ہوا ہے اس نے میری ماں و بہنوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر نیچے جگہ نہیں ہے پوری مسجد جماعت خانہ فل ہو چکا ہے تو وہ اوپر تشریف لے جائے آواز اوپر بھی آ رہا ہے سارا مائک کا انتظام اوپر بھی کر دیا گیا ہے بیٹھنے کا نظام بھی ہے اس لیے براہ کرم اوپر تشریف لے جائیں تو بہرحال میری مائیں بہنیں میں یہ کچھ اگزامپلز دے رہا تھا جو ہمارے غیر مسلم بھائیوں کی ایگزامپلس دی اور جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ انسان اگر کچھ کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ دنیا میں بڑے سے بڑا کام کر سکتا ہے اور ہمیں تو اللہ نے ایمان دیا ہے اور ایک ایمان والے کا تو سب سے بڑا یقین یہی ہے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے میں ہمت کروں گا اللہ میری مدد کرے گا ہمت مردہ مدد خدا پرشین پروب ہے کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان ہمت کرتا ہے ارادہ کرتا ہے اللہ کی مدد آتی ہے اس لیے یہ جو ول پاور اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے یہ قوت ارادی بہت بڑی نعمت ہے یہ نعمت جب انسان کے پاس ہوتی ہے اور اس کے اندر ہوتا ہے تو انسان کبھی کبھی ایسے ایسے کام کر جاتا ہے کہ دنیا اسے امپوسیبل ٹاسک سمجھتی ہے لیکن محنت کرنے والا اسے پوسیبل بنا دیتا ہے اور ہمارے آقا جناب نبی کریم صلی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنی بڑی بڑی تعلیمات تھے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تعلیم دی ہے کہ اے ایمان والو مایوس مت ہونا ہمت مت ہارنا کر کے تو دیکھو اللہ تمہاری مدد کرے گا ان تنصر اللہ ینصر کو اگر تم اللہ کے راستے میں مدد کرو گے اگر تم ہمت کر کے آگے بڑھو گے اللہ کی مدد آئے گی وہ یوسف بھی تقدام کو اللہ تمہاری ہمارے قدموں کو چما دے گا یہ وہ لیسن تھا جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو سکھایا تھا اور صحابہ کی زندگی میں ہم نے دیکھا کہ وہ پکے ارادے وہ عزم مسمم وہ ڈٹرمینیشن وہ ان کا مل پاور تھا کہ بڑے بڑے کارناموں کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے انجام دے دیا مال نہیں تھا ان کے پاس غریب تھے بیچارے کپڑے پہننے کے پورے نہیں تھے لیکن جو کام دنیا میں صحابہ کر کے گئے جو ایمان کی دعوت کو بیان کر کے گئے آج دنیا میں ایسی ایگزامپل ملنا مشکل ہے ایک صحابی کا واقعہ سنا نام ہے حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے میدان میں لڑنے گئے تھے اور میدان بدر میں لڑائی کرتے کرتے ان کے دونوں پاؤں کو کاٹ دیا گیا تھا دونوں پاؤں کٹے ہوئے معذور اٹھ نہیں سکتے چل نہیں سکتے بھاگ نہیں سکتے غزوہ اوہد کا موقع آیا احد کے موقع پر وہ دونوں پیر کٹے ہوئے معذور ہے لڑائی میں تو جا نہیں سکتے تھے لیکن انہوں نے اپنے تین بچوں کو تیار کیا حضرت معاذ حضرت معبس اور حضرت خلاد ان تین بیٹوں کو کہا کہ تمہیں اللہ کے راستے میں جانا ہے اور تینوں بیٹوں کو انہوں نے روانہ کر دیا خود گھر میں بیٹھے ہوئے وہ گھر میں بیٹھے ہوئے تھے اتنے میں ان کی وائف گھر میں داخل ہوئی کہیں باہر گئی ہوئی تھی اندر آئی اس وائف نے یہ کہا اپنے شوہر حضرت عمر ابن جمہور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میرے سرتاج میرا تو مدینہ میں نکلنا بھاری ہو گیا کیونکہ جہاں بھی مدینے میں جاتی ہو ہر عورت یہ فخر کر کے کہہ رہی ہے کہ میرا ہسبند تو اللہ کے راستے میں گیا ہے میرا ہسبند تو غزب عمد کے لیے گیا ہے میرا شوہر تو خدا کے راستے میں ہے میں کیا کہوں مجھے تو کسی کو آنکھ کسی سے آنکھ ملانے بھی شرم آ رہی ہے کس منہ سے میں کہوں اس لئے کہ میرا ہسبند تو گھر میں بیٹھا ہوا ہے آج ہر مدینے کی عورت فخر کر رہی ہے کہ میرا میرا تو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے مجھے بڑی شرم آتی ہے اے میرے سرداج میں اسی لیے گھر پر مایوس ہو کر پہنچی ہوں ہسبند نے یہ کہا کہ دے اللہ نے جب تک طاقت دی تھی میں نکلتا تھا تو جانتی ہے میں معذور ہو گیا ہوں کیپ ہو چکا ہو میرے دونوں پیر کٹے ہوئے ہیں میں اٹھ نہیں سکتا میں چل نہیں سکتا میں بھاگ نہیں سکتا میں میدان جنگ میں جا کر کیا کروں گا میں لڑائی کے میدان میں کیسے جاؤں گا ہو اس عظمت دیکھیے اس عورت کا وہ عورت یہ جواب دیتی ہے ارے میرے سرتاج یہ تھوڑی ضروری ہے کہ تم میدان جنگ میں جاؤ اور لڑائی کرو اور دشمن کا مقابلہ کرو کم از کم آپ اتنا تو کر سکتے ہو کہ جہاں پر اسلام کا جھنڈا میدان جنگ میں بلند ہوگا وہیں پر جا کر بیٹھ جانا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ دینا اے اللہ اللہ کے نبی صلی علیہ وسلم میں لڑائی تو نہیں کر سکتا ہو لیکن ایک با وفا خادم بن کر آپ کے قدموں میں آ کر گر گیا وہ شوہر اپنی وائف کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھ سمجھتا ہوں میں تیرے ایموشنز کو لیکن اللہ کا شکر ادا کر ہمارے تو تین تین بچے جہاد میں گئے ہیں ہمارا معاذ بھی گیا ہے ہمارا معاوض بھی گیا ہے ہمارا خلاد بھی گیا ہے یہ تینوں کو ہم نے بیچ دیا ہے ہمارے لیے تو بہت بڑی بات ہے اس عورت نے جواب یہ دیا میرے سرتاج کل جب ہمارے تین بیٹوں کے لیے اللہ جنت کا فیصلہ کرے گا تو یہ بیٹے اللہ کو یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ ہم جنت میں نہیں جاتے ہماری جگہ ہمارے ابا جان کو بیچ دینا ہمارے والد کو بیچ دینا کوئی ایسا نہیں کہے گا کہ مجھے جنت میں نہیں جانا ہے اللہ تو کسی اور کو بیچ دے ان کا کردار ان کے ساتھ تمہارا کردار تمہارے ساتھ یہ جملے سننے تھے حضرت عمر ابن جمہور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ آنکھوں میں آنسو آ گئے ارادہ کر لیا اب میں اللہ کے راستے میں جاؤں گا اب میں خدا کے راستے میں نکلوں گا گھسیٹتے ہوئے اپنے آپ کو دروازے پر پہنچے ہیں اور دروازے پر بیٹھے بیٹھے ہاتھ اٹھا کر انہوں نے یہ دعا کی اور دعا میں یہ کہا اے اللہ گھر کی محبت نے مجھے تیرے راستے میں نکلنے نہیں دیا گھر کی محبت کی وجہ سے میں بیٹھا رہا اللہم لا تردنی الى اہلی اے اللہ میں دعا کرتا ہو آج کے بعد مجھے گھر پر لوٹایا نہ جائے اللہ مجھے میرے گھر پر مت لوٹانا اے اللہ میں تیرے راستے میں نکلتا ہو اب مجھے اپنے راستے میں قبول کر لینا یہ دعائیں کرنے کے بعد حضرت عمر ابن جمہ رضی اللہ تعالیٰ نو اپنے آپ کو گھسیٹتے گھسیٹتے گھسیٹتے وہ حد کے میدان میں پہنچ گئے پتہ نہیں کیا معاملہ ہوا کس طریقے کا معاملہ ہوا میدان جنگ میں وہ موجود تھے البتہ تعالیٰ تاریخ میں لکھا ہے روایتیں بیان کرتی ہے کہ جب لڑائی کا میدان ختم ہوا ہے اور احد کی لڑائی ختم ہوئی ہے تو ان کا بیٹا خلاد اسے شہید کر دیا گیا تھا جب لڑائی کا میدان ختم ہوا تو ان کے دونوں بچے ماس اور محبت نے دیکھا کہ احد کے میدان میں ان کے ابا جان حضرت عمر ابن جمع رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے ہیں اور ان کی باڈی کے تین ٹکڑے پڑے پڑے ہوئے تھے انہیں کسی نے مار کر ان کی باڈی کے تھری پیسز کر دیے تھے دونوں بچوں کی آنکھ میں آنسو آ گئے دونوں بچوں نے اپنے باپ کی باڈی کے تین پیسز کو اٹھایا اور اس سے بڑے احترام کے ساتھ اٹھنی پر رکھا اور اٹھنی پر رکھنے کے بعد میں ارادہ کیا کہ ہمارے ابا جان کو ہم جنت البقی قبرستان میں لے کر جائیں گے اور وہیں پر اپنے ابا کو دفن کریں گے وہ حد کے میدان میں ہے اٹھنی پر باپ کے بدن کے تین ٹکڑوں کو انہوں نے رکھا اور اس کے بعد میں اٹھنی کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں ان بھائیوں کا بیان ہے خدایت پاک کی قسم کیا ہو گیا پتا نہیں ہماری اوٹنی مدینہ کی طرف چلتی نہیں تھی ہم پش کر رہے ہیں دھکے مار رہے ہیں آواز دے رہے ہیں پیٹ رہے ہیں لیکن وہ اٹھنی جس پر ہمارے باپ کا جنازہ رکھا ہوا ہے وہ آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہے وہ وہ مار کھا رہی ہے لیکن مدینہ کی طرف نہیں بڑھتی یہ دونوں بچے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور جا کر عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ پیش آیا ہے اٹھنی آگے نہیں بڑھتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضرور معاملہ کچھ اور ہے جاؤ دونوں بیٹو جلدی سے تمہاری امی کے پاس جاؤ اور امی کو جا کر پوچھو کہیں تمہارے ابا جان نے کوئی دعا تو نہیں کی تھی دونوں بیٹے بیٹے دوڑتے ہوئے جاتے ہیں امی جان کو جا کر کہتے ہیں بڑے بھائی شہید ہو گئے ابا جان شہید ہو گئے پورا واقعہ سناتے ہیں وہ بیوہ رونے لگتی ہے وہ بیوہ جس نے اپنے شوہر کو بھی کھو دیا اپنے بیٹے کو بھی کھو دیا وہ دارے مار مار کر روتی ہے دونوں بھائی پورا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ وہ اونٹنی چل نہیں رہی ہے کہیں ابا جان نے کوئی دعا تو نہیں کی تھی اس وقت اس عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہاں تمہارے ابا جان جب گھر سے نکل رہے تھے یہ دعا کر کے گئے تھے اے اللہ مجھے میرے گھر پر واپس مت لوٹانا گھر کی محبت نے مجھے گھر پر روک کر رکھا ہے اب مجھے تیرے راستے میں قبول کر لینا دونوں بھائیوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر انفارم کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہوا اللہ نے انہیں قبول کر لیا ہے اب ان کے جنازے کو اب ان کے جنازے کو مدینہ نہیں لے کر جایا جائے گا بقی میں دفن نہیں کیا جائے گا انہیں یہیں پر دفن کر دو اور آج بھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں احد کے میدان میں احد پہاڑ کے سامنے دفن کیے گئے ہیں ان کے بازو میں حضرت عمر ابن جمہور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دفن کر دیا گیا میری مائیں بہنیں یہ جذبات تھے یہ ڈیٹرمنیشن تھا ان صحابہ کرام کا جو تعلیم انہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیب کی تھی اور ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھو کیسا پکا ارادہ کیسا جذبہ تھا ایمان کی دعوت کو عام کرنے کا اگر آپ نے آج فجر کی نماز کے بعد کا میرا بیان سنا ہو تو آج اسی بات کو پیش کیا جا رہا تھا کہ ابو طالب چچا کے پاس جب یہ کفار آئے اور کفار کفار نے آ کر یہ کہا کہ اے ابو طالب تمہارے بھتیجے کو سمجھا دو تمہارا بھتیجا ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے تمہارا بھتیجا ہمارے معبودوں کی توہین کرتا ہے ان کی عبادت کرنے کو منع کرتا ہے یا تو انہیں سمجھا دو یا تم بیچ میں سے ہٹ جاؤ ہم تمہارے بھتیجے کو سوٹ آؤٹ کر دیں گے نعوذ باللہ ابو طالب اس وقت اپنے بھتیجے کے پاس گئے اور کہا کہ اے بھتیجے آج لکھنؤ والے میرے پاس آئے تھے وہ یہ ریکویسٹ کر کے گئے ہیں کہ اگر تمہارے بھتیجے کو مال چاہیے جتنا مال مانگے گا ہم مال دینے کے لیے تیار ہیں اگر وہ کسی خوبصورت لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے وہ جس لڑکی سے چاہتا ہے ہم اس کی شادی کروا دیں گے اگر وہ سرداری چاہتا ہے ہم اسے سردار بنا دیں گے لیکن اسے یہ کہو یہ اللہ کا نام نام لینا چھوڑ دے یہ اسلام کی دعوت چھوڑ دے یہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دے اور ابو طالب نے پھر یہ کہا اے میرے بتیجے میں بوڑھا ہو چکا ہوں اس بوڑھے کے کندھے پر اتنا بوجھ مت ڈال کہ یہ بوڑھا برداشت نہ کر سکے اس وقت ہمارے آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میری مائیں بہن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے وقت میں وہ جملہ ارشاد فرمایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اے میرے چچا جان اگر یہ لوگ سورج کو میرے رائٹ ہینڈ میں رکھ دیں گے مون کو میرے لیفٹ ہینڈ میں رکھ دیں گے اور مجھے دعوت دینے سے منع کریں گے تب بھی میں نہیں رکوں گا اب تو یا تو دعوت دے کر رہوں گا یا اسی دعوت دیتے دیتے میں اپنے آپ کو ہلاک کر دوں گا یہ ڈٹرمینیشن اور ول پاور دیکھ کر ابو طالب کی زبان سے نکلا کہ بیٹے جا تیرا چچا تیرے ساتھ ہے ابو طالب نے ایمان قبول نہیں کیا تھا لیکن اپنے بھتیجے کے اس عظمت کو دیکھ کر کہا جا تیرا چچا تیرے ساتھ ہے کر اسلام کی تبلیغ تجھے کوئی نہیں روک پائے گا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے وہ وقت بھی تھا جب صحابہ کرام رضوان اللہ علی مجمعین پر لوگ ظلم کر رہے لوگ ستا رہے ہیں اتنا مارا گیا اتنا پیٹا گیا اور کیسے کیسے ظلم کیے گئے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم کیا گیا حضرت خباب پر ظلم کیا گیا حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا سخت عذاب دیا گیا ہے شرمگاہ پر کوڑا مارا گیا ان کی باڈی کے پیسز کر دیئے گئے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی انہیں ہمت دلائی ہے دو باندی تھی ایک کا نام لبینہ ایک کا نام انیسہ یہ دونوں باندیوں نے جب اسلام قبول کیا ہے ان کے مالکوں کو اتنا غصہ آیا ہے کہ ان دونوں باندیوں کو ان کے مالکوں نے زندہ سلوٹر کر دیا تھا باقاعدہ گردن پر چھوری چلا کر ان دونوں ایمان والیوں کو انہوں نے سلوٹر کر دیا حضرت عثمان ابن مزون رضی اللہ تعالیٰ نو جب ایمان لائے ان کے مالک کو غصہ آیا اس نے ان کو میٹ میں چٹائی میں لپیٹا اور زندہ انہیں جلا کر رات کر دیا ایسے ایسے حالات صحابہ پر آئے ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے ہیں دیوار پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں کچھ صحابہ آئے اور آ کر روتے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ متا نصر اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ظلم ہو رہا ہے لوگ بہت ستا رہے ہیں اللہ کی مدد کب آئے گی اللہ کی مدد کب آئے گی حدیث پاک میں ہے حضور دیوان پر ٹیک لگا کر بیٹھے تھے حضور آگے بڑھ گئے ٹیک لگانا چھوڑ دیا اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ بہت جلدی کر رہے ہو کیا اتنی جلدی اللہ کی مدد آتی ہے بھول گئے تم اگلے نبیوں کا کیا حال کیا گیا ہے ارے اگلے نبیوں کو لوگوں نے زمین پر کھڑا کیا اور سر کے اوپر سے آرا چلایا ہے اور سر کے اوپر سے کاٹنا شروع کیا پوری باڈی کے دو پیس کر دیے ہیں ایک نبی کے سامنے اس کی پوری فیملی کو لوگوں نے مار دیا ہے لیکن وہ ہمت کرتے رہے حضور نے فرمایا کہ قرآن میں اللہ کہنا رہا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ اللہ کے رسول نے فرمایا ارے میرے صحابہ کیا جنت میں جانا اتنا آسان ہے تم نے تو وہ نہیں چکھا جو اگلی قوموں نے حالات چکھے ہیں انہوں نے بھوک کو برداشت کیا تکلیف کو برداشت کیا جھنجھوڑ دیے گئے وہ چیختے تھے اللہ مدد کب آئے گی اللہ مدد کب آئے گی ان حالات کا انہوں نے سامنا کیا تب جا کر انہوں نے یہ دعوت کے کام کو پہنچایا اس لیے میرے صحابہ ابھی بہت جلدی ہے ابھی صبر کرو اللہ حالات کو بیچتا ہے اس کے بعد معاملات کو درست کرتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمت نہیں ہارے آپ نے صحابہ کو بھی ہمت دلوائی تائف گئے تھے نا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں گئے تھے دل میں خیال آیا حلیمہ سعدیہ میری موم ہے میری فوسٹر مدر ہے اور حلیمہ سعدیہ طائف میں رہتی ہے لہذا جتنے بھی حلیمہ سادیہ کے رشتے دار ہیں وہ میرے رشتے دار ہیں میرے فوسٹر انکل میری فوسٹر آنٹ میرے چچ رضائی چچا رضائی ماںو سب وہاں پر رہتے ہیں وہ تو سب میرے ریلیٹیوز ہیں تو چلو جا کر میں ان کو دعوت دے دوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ارادے سے طائف گئے تھے اور ہم سب نے تعلیم میں سنا ہے کہ طائف میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا گیا اتنا مارا گیا اتنا مارا گیا کہ کے کے واقعے نائن ایئرس کے بعد بھی ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عائشہ مجھے طائف میں جتنا ستایا گیا اتنا کب کبھی نہیں ستایا گیا تائف میں جو ظلم کیا گیا ایس وہ ظلم میں کبھی نہیں بھول سکا اتنا مجھے مارا گیا تھا حضرت زید ابن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تائف میں حال یہ تھا لوگ مار رہے ہیں سٹونز پھیک رہے تھے پتھر مار رہے تھے آپ کو گالیاں دے رہے تھے آپ پر کچرا ڈال رہے تھے جب اللہ کے نبی مار کھا کھا کر تھک تھک گئے پورا بدن زخمی ہو گیا اللہ کے نبی زمین پر بیٹھ گئے تو ظالموں نے زمین پر بیٹھنے نہیں دیا پھر آپ کو پکڑا آپ کو کھڑا کیا اور آپ کو پھر پتھر مارنا شروع کیے اتنا مارا اتنا مارا حضرت زید ابن حارثہ فرماتے کسی نے ایک بڑا پتھر میرے نبی کے سر پر مار دیا اور سر پر اتنا زور سے وہ سٹون لگا ہے بلیڈنگ ہونے لگی سر سے خون بہنے لگا بدن سے خون بہنے کہنے لگا حضرت زید بیان کرتے ہیں کہ دونوں پاؤں کے تلموں پر اتنا خون جم گیا کہ آپ کی جوتیاں بھی سے چپک گئی تھی جب ایک کونے میں جا کر ہم سب سے دور ہو کر ایک باغ میں بیٹھے تو اس وقت میں نے آپ کے شوز نکالنا چاہے جوتے نکالنا چاہے جوتے خون کے سکنے کی وجہ سے ایسے چپک گئے تھے کہ وہ جوتے بھی نہیں نکلتے تھے میں پانی لے کر آیا پانی ڈال ڈال کر میں نے خون کو صاف کیا تب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے نکال تھا اتنا ظلم برداشت کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس وقت فرشتے حیران ہیں فرشتے اللہ کو کہہ رہے اللہ تیرے محبوب کو مارا جا رہا ہے تیرا محبوب لہن ہو چکا ہے اللہ اجازت اجازت دے دے ہم جاتے ہیں اور دونوں پہاڑوں کے بیچ میں دونوں ماؤنٹنز کے بیچ میں ان والوں کو کرش کر دیتے ہیں ختم کر کے رکھ دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جاؤ میرے فرشتوں جاؤ جاؤ میرے فرشتوں جاؤ لیکن یہ کام کرنے سے پہلے ایک بار میرے نبی سے پرمیشن لے لینا فرشتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں فرشتوں میں تو کھلبلی مچی ہوئے تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دو تو ہم ان دونوں پہاڑوں کے درمیان میں انہیں کرش کر دے ختم کر دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا نہیں فرشتوں نہیں ایسا کچھ بھی مت کرنا وہ بیچارے نادان ہے وہ میرا مقام نہیں سمجھتے ہیں اگر ان کو انہوں نے غلطی کر دی ہے تو میں تو انہیں معاف کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ انہیں ہدایت دے دے اور اگر ہدایت ان کے نصیب میں نہیں ہے اللہ ان کی اولاد کو ہدایت سے نواز دے اور اس طریقے سے اللہ کے نبی نے منع کر دیا حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب فرشتوں نے اللہ کو ریکویسٹ کیا تھا کہ ہم پہاڑوں کے بیچ میں کرش کر دیں گے اللہ چاہتا تو اسی وقت منع کر دیتا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا اور یہ چاہا اللہ نے کہ انہوں نے میرے نبی کو پہچانا نہیں ہے یہ فرشتے میرے محبت کا مقام نہیں جانتے ہیں یہ خود جا کر پوچھیں گے تب انہیں پتا چلے گا کہ میرا نبی کیسا نبی ہے اور اس لیے اللہ نے فرشتوں کو بھیجا اور فرشتوں کو یہ پتا چل گیا کہ اللہ کا نبی تو وہ نبی ہے جو بدلہ لینے سے خوش نہیں ہوتا ہے یہ نبی تو معاف کرنے سے خوش ہو جاتا ہے برحال میری ماں بہنیں بہت سخت حالات اسلام میں آئے لیکن آج جو اسلام پھیلا عرب سے نکلا اور آج اس ملک کے اندر ہم لوگ اسلام کی حالت میں اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ جذبہ ہے یہ وہ فل پاور ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا جس کے نتیجے میں آج یہ ایمان ہمیں نصیب ہوا ہے میری ماں بہنیں یہ تاریخ کے ان واقعات سے آج میں ایک ہی بات آپ سب کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایمان والا اگر ہمت رکھے ول پاور بنا لے اس کے پاس ہو وہ بڑے سے بڑا کام انجام دے سکتا ہے میری ماں بہنیں رمضان کا مہینہ ہمارے سامنے ہے اور آج ہم خود اپنے آپ کے بارے میں سوچیں کتنی لائف میں چینجز آ گئی ہے ہمارا کپڑا بدل گیا ہمارے لباس بدل گئے ہمارے سر ڈھک گئے ہم روزہ رکھ رہے ہیں ہم اللہ کے لیے بھوکے رہتے ہیں ہم نمازوں کے پابند بن گئے تلاوت ہم کر رہے ہیں گھر میں ذکر اللہ ہو ہو رہا ہے شیطانی باکس ہمارا بند چکا ہے نہ جانے کتنے ایسی جو اب ہمارے گھروں میں شروع ہو چکی ہے کتنے نیک جذبات ہیں آج ہم لڑائی کرنے سے بھی ڈرتے ہیں کہ میں لڑائی کیسے کروں اس لیے کہ میرے اللہ نے مجھے روزے کی حالت میں جھگڑنے منع کیا ہے ہم بیک بائٹنگ کرنے سے بچ رہے ہیں ہر قسم سے اپنے آپ کو کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں آج ایمان والے مردوں اور عورتوں کی زبان پر رات دن یہ تسبیح ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ہماری زبانوں پر یہ تسبیح ہمارے اندر کتنی چینجز آ گئی ہے لیکن کیا ہماری یہ چینجز ہماری یہ نیکیاں ہمارے اچھے عمل صرف ایک مہینے کے لیے ہو گئے اونلی فور رمضان یا پھر اب ہم وہ ول پاور پیدا کریں وہ ڈٹرمینیشن پیدا کرے کہ اللہ دیکھ میرے اندر ایبلٹی ہے میں چاہتی تھی تو میں نے نماز پابندی سے پڑھی میں چاہتی تھی تو میں نے تلاوت کی میں چاہتی تھی تو میں ذکر میں مشغول رہی میں چاہتی ہوں تو میرے سر پر میں سکاف پہنے وغیرہ باہر نہیں نکلتی ہو میں چاہتی ہوں تو میرا ڈریس بالکل اسلامک ڈریس ہو گیا ہے اب میں ان اسلامک ڈریس پہننے سے پرہیز کرتی ہو میرا لباس بدل چکا ہے رمضان کے مہینے میں کتنی پیاری پیاری چینجز ہماری لائف کے اندر آ چکی ہے ہمارے لباس بدل گئے ورنہ وہ زمانہ بھی تھا میں شارٹ سلیوز پہن کر باہر نکل جاتی وہ زمانہ بھی تھا میں سلیو لیس کپڑے پہنتی میرے آرمز انکورڈ ہوا کرتے تھے وہ زمانہ بھی تھا کہ اتنا ڈیپ نیک پہنتی کہ میری سطر لوگوں کو نظر آتی لیکن یہ اللہ میری لائف میں رمضان میں چینجز آ گئے ہیں میں بہت بدل گئی ہو اللہ میں تیری بن گئی ہو مجھے بس تجھے راضی کرنے کی فکر ہے اب تو میرا دل یہی کہتا ہے پکارتی رہو اپنے پروردگار کو ذکر اللہ کرتی رہو لا الہ الا اللہ کی کی تسبیح پڑھتی رہو استغفر اللہ کی تسبیح پڑھتی رہو میرا میرے اللہ کے ساتھ میں ایک بانڈ بن گیا ہے ایک بہت قربت ہو گئی ہے لیکن میری مائیں بہنیں میں پھر یہ کوشچن کروں کیا یہ صرف اونلی فور ون منتھ نہیں ایمان والا ایسا نہیں ہوتا ایمان والی ایسی نہیں ہوتی ہم نے تو غیروں کی زندگی میں دیکھا البرٹ آئنسٹائن کو ہم نے دیکھا آئسک نیوٹن کو ہم نے سنا اس نوبل پرائز ونر کو ہم نے سنا کہ کیسا ول پاور تھا کیسا ڈیٹرمینیشن تھا ہم نے ابھی عمر ابن جموں کی زندگی کو دیکھا خود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ول پاور کو دیکھا ایمان تو ہمارے پاس بھی ہے ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں اس لیے میری مائیں بہن نے یہ جو نیک قدم تم نے آگے بڑھایا ہے اللہ کے واسطے پلیز اب پیچھے مت ہٹنا یہ بہت بڑی نیکی ہم کر رہے ہیں آج ہماری زندگی میں ایک انقلاب آ گیا ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اب ہم پیچھے نہ ہٹ جائے عید کے دن اور عید کے بعد ہماری لائف میں اب ایسی خرابیاں نہ آئے اتنے اچھے ہم بن گئے ہیں اتنے اللہ کے ہم پیارے بن گئے ہیں جیسے آج ہم بیک بائٹنگ سے بچتے ہیں آج کے بعد کی ہماری زندگی میں ہم کسی کی بیک بائٹنگ نہیں کریں گے کسی کی غیبت نہیں کریں گے اپنے پروردگار کو راضی کریں گے دیکھو اللہ کے گھر میں بیٹھی ہو آپ مسجد میں آپ بیٹھی ہو روزے کی حالت میں ہو نیت کرو نا کر لو نیت دل میں کرو اپنی زبان سے نیت منا لو اپنے مولا کو اور اللہ تو نیتوں پر فیصلے کرتا ہے اللہ کو بھی پیارا جائے گا کہ میری بندی رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں میرے دربار میں بیٹھ کر میری سچی بندی بندے کا اقرار کرتی ہے خدا نیت پر فیصلے کرتے ہیں ہو سکتا ہے اس نیت کے بنا کر بنا پر اب ہماری زندگی میں بدلاؤ آ جائے چیز آ جائے ہم اللہ والیاں بن جائے اس لیے میری مائیں بہنیں اب ہمیں اپنے آپ کو بیدار کرنا ہے یہ بہت دیر سے میں اسی بات کو سمجھا رہا ہوں کہ بہت میجر تھنگ ہے ہمارے اندر وہ ول پاور اور ڈٹرمن ایکشن پاور بن جائے کہ اب جو لائف ہماری اچھی ہوئی ہے اس کے اندر اور اچھائی آ جائے اور نیکیاں میری زندگی میں آ جائے کب تب ہم غیروں کے طریقوں پر چلیں گے کب تب غیروں کی دیکھا دیکھی کریں گے آج غیروں کے طریقے کو ہم نے ایڈپٹ کر کے اپنے اسلامی کلچر کو چھوڑ دیا اسلامک لائف کو چھوڑ دیا اسلامی طور طریق کو چھوڑ دیا ہمارے لباس غیروں کی طرح ہو گئے ہمارے جوان بچے ہمارے گھروں میں ان کے لباس ہم دیکھے ان کی ہیئر سٹائل ہم دیکھے ان کی زندگی کا طور طریق ہم دیکھے ہم تو ماں ہے نا ہم تو پیرنٹس ہیں نا ہماری ذمہ داری ہے ہم اپنے بچوں کو سمجھائے اگر باپ بھی اپنے بیٹے کو لے کر نائی کے پاس جائے ہیئر ڈریسر کے پاس جائے اور جا کر اپنے بچے کو شارٹ بیک اینڈ سائڈ اس کا ہیئر کٹوائے تو بتاؤ اللہ کو کیا جواب دے گا ہمارے نبی نے تو منع کیا ہے اسلام میں شارٹ بیک اینڈ سائڈ اس طرح بال کاٹنے کی اجازت نہیں نہیں ہے لیکن وہ ماں لے جا کر ہیئر ڈریسر کے پاس ایسے بال کٹوائے وہ باپ اپنے بچے کو جو اسے یہ گناہ کروائے وہ اللہ کو کیا جواب دیں گے ہمیں اپنے بچوں کی زندگیوں کو بنانا ہے ہمیں اپنے گھر کے ماحول کو پیدا کرنا ہے اور میری مائیں بہن ایک بات یاد رکھنا اگر ہم اچھائی کریں گے پورے گھر کا ماحول اچھا بنے گا اگر ہم انڈیویجل برائی کریں گے پورے گھر کا ماحول برا ہو جائے گا میں اگزامپل دیتا ہوں کبھی کبھی ہم کوئی دوا کھا لیتے ہیں الرجی ہو جاتی ہے الرجی میں کیا ہوتا ہے پوری باڈی میں ریڈ سپاٹس پوری باڈی میں بوائلز پوری باڈی میں ریشز کیوں دوا تو منہ سے کھایا تھا پوری باڈی میں کیوں افیکٹ ہو گیا یہی کہا جاتا ہے نا کہ کھائی دوا تو منہ سے تھی لیکن الرجی نے پوری باڈی کو گرپ میں لے لیا یہی حال ہے ہم ایک گناہ کرتے ہیں ہماری اندر برائی ہوتی ہے اس گناہ اور برائی کا اثر ہمارے تمام فیملی ممبرز پر پڑتا ہے اور اگر ہم نیکی کرتے ہیں تو نیکی کا اثر بھی گھر والوں پر پڑتا ہے میں ایگزامپل پر دیتا ہوں بیمار ہو گئے ڈاکٹر نے اینٹی بایوٹک پرسکرائب کیا اینٹی بایوٹک تو ہم اپنے منہ سے کھاتے ہیں لیکن پوری باڈی کے وائرس میں سکون ہو جاتا ہے پوری باڈی کا وائرس غائب ہو جاتا ہے ایک اینٹی بایوٹک منہ سے کھایا ہے لیکن پوری باڈی اچھی ہو گئی اور طبیعت اچھی ہو گئی کیا ریزن ہے بس ایک نیکی تم کرو گے سارے فیملی ممبرز پر اس کا اثر پڑے گا تو آج ہم یہ نیت کریں کہ ہمارے سر پر ہمارے سر کے بال ڈھکے ہوئے ہو ہمارا لباس اسلام لباس ہو ہم غیروں کے طریقے کو اختیار نہ کریں اپنے بچوں کا ماحول بنائے ایک ماں کی بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے آج دیکھو ہمارے بچے کو شوق ہے تو غیروں کا شوق ہے وہ جس ٹیم کو سپورٹ کرتا ہے جس فٹ بال پلیئر کا وہ فین ہوتا ہے وہ اس کی ہر نقل کر رہا ہے جو اس نے کپڑا پہنا وہ کپڑا پہنتا ہے جیسے بال بنائے وہ بال بناتا ہے سب کچھ اس کی نقل کر رہا ہے میں تو کبھی کبھی لڑکوں کو بچوں کو دیکھ کر حیران ہو جاتا ہوں پتا نہیں سروں کے اندر ایسی ایسی آج کل تو سٹائلز بال کی نکلی ہے کہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ پورے سر پر اس نے زیبرا بنا دی ہے ادھر پٹی ادھر پٹی کوئی لائنز بناتا ہے ایسے معلوم ہوتا ہے موٹر وے کا کوئی سائٹ سے نکل ہے اس طرح داڑی پر اور سر کے اوپر یہ حال اس کا کر دیا جاتا ہے ایز اے پیرنٹ ہماری ذمہ داری ہے ہم ہمارے بچوں کو یہ سمجھائے کہ دیکھو ہم سب مل کر اچھائی کریں گے نیکی کریں گے کتنی مرتبہ مرتبہ مسجدوں سے مدرسوں سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ اسلام میں یہ طریقہ نہیں ہے ایسے بات نہیں کٹوائے جاتے ہیں وہ آج ہمارا حال یہ ہوا ہے کہ فلا سوپر سٹار ہولی وڈ کے سوپر سٹار نے یہ ڈریس پہنا ہے یا اس نے یہ پہنا ہے ہمیں وہ پہننا ہے ہمارے بچوں کو وہ پہننا ہے ہمارے بچے ہم لوگ یہ کھانس اور کمارس کی نقل میں لگ گئے ہیں اور ہم نے اپنے اسلام کو خراب کر دیا میں خود ایک واقعہ سنا وہ اپنی آنکھوں کا دیکھا ہوا رمضان کے پہلے کی بات ہے ایک دوست میرا میرے گھر پر آیا اس کے ساتھ میں اس کا چار سال کا بچہ تھا اونلی اولڈ بچہ وہ آ کر بیٹھا میں نے یہ دیکھا کہ اس کا چار سال کا بچہ اٹھتا ہے اور باتھ روم میں چلا جاتا ہے باتھ روم سے پھر واپس آ کر بیٹھ گیا تھوڑی دیر میں میں دیکھا پھر گیا پھر آ کر بیٹھا پھر گیا پھر آ کر بیٹھا تو میں نے اس دوست کو یہ کہا کہ تارا چھوکرا نے کئی پرابلم چھے چھے کہ گڑی گڑی باتروم میں جائے تیرے بیٹے کو کوئی پرابلم ہے کوئی تکلیف ہے یہ کیوں بار بار باتروم میں جاتا ہے کیوں یہ گڑی گڑی باتروم کے اندر جاتا ہے تو وہ باپ ہستے ہوئے مسکراتے ہوئے کہنے لگا کہ مولی صاحب بال تو جو کہ مولانا اس کے بال دیکھو تو میں نے جب اس کے بال کو دیکھا تو بالوں پر وہ پانی لگانے جاتا تھا وہ بار بار جاتا پانی واٹر کو بال پر لگا کر بالوں کو سٹریٹ کرتا تھا بار بار جاتا پانی سے بال کو بگاتا تھا میں نے کہا کیوں کرے چھے ایسا کیوں کرتا ہے تو باپ نے جواب دیا انہیں کرسٹینو وہم چھے میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ کرسٹینو وہم چھے یہ کیا چیز ہوتی ہے تو اس نے مجھے یہ کہا کہ یہ اپنے آپ کو کرسٹیانو رونالڈو کا فین سمجھتا ہے تو یہ کرسٹیانو رونالڈو کی نقل کرتا ہے اور پھر اتنے اچھی طریقے سے اس باپ نے کہا پہلو آپ لوگ کرسٹیانو رونالڈو پہلو اپنو کرسٹیانو رونالڈو میں نے دل میں کہا وہ رونالڈو یونائٹڈ کا نمک کھا کر بھی یونائٹڈ کا نہیں بنا یہ اپنو کب سے بن گیا برحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چار سال کا بچہ ہے لیکن اس کے ذہن میں یہ ہے کہ جیسے رونالڈو کے بالے ویسے میرے بال ہو جیسے وہ لوگ لباس پہنے وہ میں پہنو میری ماں بہنے آج ہمیں وہ ویل پاور پیدا کرنا ہے وہ ہمت پیدا کرنی ہے کہ ہمارے گھروں کا ماحول سدھرے ہم خود نیکی کی طرف آ جائے ہمارے گھروں کے اندر اسلامی ماحول پیدا ہو جائے اور اس کے لیے ہم اپنے آپ سے شروع کریں ہم اپنے آپ سے شروع کریں کہا جاتا نا چیریٹی بگنز ایٹ ہوم کہ اچھائی تو گھر سے شروع ہوتی ہے اپنے انڈیویجول سے شروع کرے اور اس کی محنت کرنے کی فکر کرے یہ کئی ایگزامپلز دیکھ کر آج اسی بات کی بار بار کوشش کر رہا ہو اللہ وہ پیدا کرے اللہ وہ قوت ارادی پیدا کرے کہ ہمارے لباس لباس جو آج ہے یہی ہمارا ہمیشہ کے لیے بن جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جب ایسی قربانیاں دی جاتی ہے ایسے نیک کام کیے جاتے ہیں اس پروردگار کو بہت پسند آ جاتا ہے زبیدہ ہارون رشید کی بیوی ہے زبیدہ کی زندگی میں ایک مرتبہ اس کا وزیر آیا سیونٹین ہنڈریڈ تھاؤزینڈ کا بل لے کر آئے اور یہ یہ کہا کہ سترہ لاکھ درہم جو ہے لوگوں نے ہم سے قرض دیا ہے اور اس کو سب کو وصول کرنا ہے سیونٹین ہنڈریڈ تھاؤزینڈ درہم کا یہ پورا لسٹ ہے جو لوگوں سے قرض وصول کرنا ہے زبیدہ نے وہ کاغذ لیا اس کے دو پیسز کر کے دریائے دجلہ میں ڈال دیا اور وزیر کو کہا کہ کہہ دو سب کو ہم نے سب کے قرض کو معاف کر دیا ہے انشاءاللہ اس کا بدلہ اللہ مجھ کو آخرت میں دے گا زبیدہ نے پھینک دیا ایک زمانے کے بعد جب زبیدہ کا انتقال ہو گیا ہارون رشید کی بیوی ہے کسی نے خواب میں دیکھا پوچھا زبیدہ کیا حال ہے اللہ کے یا کیا معاملہ ہوا زبیدہ نے جواب دیا اس دیکھنے والے خواب والے کو کہ ہوا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا زبیدہ کیا لے کر آئی ہو تو میں نے اللہ کو یہ کہا کہ اللہ لوگوں کا سترہ لاکھ درم کا قرض باقی تھا تجھے راضی کرنے کے لیے میں نے سب کو معاف کر دیا اتنی بڑی نیکی لے کر آئے ہو جب میں نے یہ کہا تو اللہ کی طرف سے مجھے کہا گیا کہ صبح اگر تم نے یہ نیکی کا کام کیا ہے تو ہم نے تمہیں نعمتیں بھی تو دی ہے اس نعمت کا تم نے کیا کیا اس نعمت کا تم نے کیا کیا اس نعمت کا تم نے کیا کیا اللہ نعمتوں پر نعمت نعمت شمار کرنا ہے زبیدہ کہتی ہے میں گھبرا گئی کہ ان نعمتوں کا تو میں نے کچھ بھی اللہ کو ریٹرن نہیں دیا اور کہنے لگی اللہ میں تو سمجھتی تھی میں بہت کچھ کر کے آئی ہو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس وقت اللہ کی طرف سے کہا گیا کہ زبیدہ تمہاری زندگی کا ایک عمل ہمیں بہت پسند آ گیا تمہاری زندگی کا ایک عمل بہت پسند آ گیا ایک دن تم کھانا کھا رہی تھی تمہارے سر پر دوپٹا تھا تم دوپٹہ اوڑھ کر بیٹھی ہوئے تھے اچانک وہ دوپٹہ تمہارے سر سے سرک گیا ہٹ گیا جیسے ہی وہ دوپٹا ہٹ گیا تمہیں فرشتوں سے شرم آ گئی اور تم نے سر پر واپس اس دوپٹے کو ڈال دیا تم نے اپنے بالوں کو ڈھاک لیا اے زبیدہ تمہارا یہ عمل ہمیں پسند آ گیا اور اسی پر ہم نے تمہارے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا تو پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری کون سی نیت پسند آ جائے اور ہمارا کام ہو جائے اس لیے میری مائیں بہنیں آج سچا ارادہ کر کے اٹھے کہ یہ رمضان المبارک میں میں جو اچھے کام کر رہی ہوں اب میری باقی زندگی بھی آئندہ الیون منتھ بھی اسی طریقے سے گزریں گے اس لیے کہ ہمیں نہیں معلوم آئندہ رمضان ہمیں نصیب ہوتی یا نہیں ہوتی کون ہم میں سے زندہ رہتا ہے کون چلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ اللہ ہماری آج کی حاضری کو قبول فرمائے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے میری ماں بہنیں اب اخیر میں یہ اعلان کر دو جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پچھلے دو ہفتے سے ہماری مسجد میں کٹریک آپریشن کے لیے کلیکشن ہو رہا تھا کہ انڈیا اور پاکستان کے جو غریب لوگ ہیں ان لوگوں کی آنکھوں کا علاج کیا جائے ان کے کٹریک آپریشن کیے جائے اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے بھائیوں نے آپ لوگوں نے ماؤں بہنوں نے بہت دل کھول کر تعاون کیا اور دو ہفتے میں کیٹرک آپریشن کے لیے جو اماؤنٹ ہمارے پاس جمع ہوئے ہیں اس کی مقدار ہے تھرٹی تھاؤزینڈ پاؤنڈ تیس ہزار پاؤنڈ کیٹرک آپریشن کے لیے ہمارے پاس جمع ہوئے ہیں انشاءاللہ اس رقم کے ذریعے سے انڈیا اور پاکستان کے غریبوں کے موتی کا آپریشن کروایا جائے گا اللہ ہر دینے والے کے دینے کو قبول فرمائے اب جو آخری پندرہ دن ہے اس کے لیے ہم نے گزشتہ کل رات کو ایک نیا اعلان ایک نئی اپیل شروع کی ہے اور وہ ہے جوان بچیوں کی شادی کی اپیل انڈیا میں بنگلہ دیش میں ان دو کنٹریز میں جو ہماری غریب بچیاں ہیں وہ بچیاں کہ جو اتنی غریب ہے کہ جن کے ماں باپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی کروا سکے وہ بیچارے ماں باپ اندر ہی اندر روتے ہیں اپنی جوان بیٹی کو بڑھتا ہوا دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کاش اللہ نے ہمیں اتنا دیا ہوتا کہ ہم اپنی بیٹی کی شادی کروا دیتے ہیں ہم اگر تھوڑی سی قربانی دے دے تو ہماری ہمارے تعاون سے ان غریبوں کی شادی ہو جائے گی لاسٹ ٹو ایئر سے الحمد للہ یہ پروجیکٹ ہماری مسجد میں بہت کامیاب رہا اور کتنی ایسی بیٹیاں ہیں کہ جن کے گھر آباد ہو گئے جن کو کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑا نصیب کر دیا آج پھر ہم یہ اپیل کو شروع کر رہے ہیں اور ہماری اپیل ففٹین ڈیز تک یعنی رمضان کے ختم تک چلتی رہے گی کہ انڈیا اور بنگلہ دیش کی غریب لڑکیوں کی شادی کی اپیل ہے ایک شادی کی قیمت ہے ٹو ہنڈریڈ پاؤنڈ دو سو پاؤنڈ میں آپ ایک لڑکی کی زندگی کو آباد کر سکتے ہو دو سو پاؤنڈ ایسے غریبوں کے لیے جو ہماری زکا صدقہ للہ ہر قسم کی رقم کے محتاج ہے اس لیے میری مائیں بہنیں دل کھول کر تعاون کرے میں لاسٹ ایئر بنگلہ دیش میں تھا اور میرے سامنے جس وہاں پر میں حاضر تھا وہاں پر میرا بیان بھی ہوا تھا اور وہاں پر کئی بچیوں کی شادی کی گئی ایک واقعہ جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوا کہ جب بنگلہ دیش میں ہم لوگ ریٹرن ہو رہے تھے تو میں نے ایک دلہا دلہن کو اپنے گھر جاتے ہوئے دیکھا جن کی شادی ہو گئی تھی اور وہ جا رہے تھے قبل اس کے کہ میں وہ واقعہ بیان کروں میں ایک بات بتلاؤں کہ ہمارے یہاں پر جب شادیاں ہوتی ہیں تو دلہا جب شادی کے ہال میں آتا ہے یا مسجد میں نکاح پڑھنے کے لیے آتا ہے یا وہ جب ریٹرن ہوتا ہے اور شادی کے ہال سے اپنی دلہن کو لے کر جاتا ہے تو ایک عام ٹرینڈ ہمارے یہاں ہو گیا ہے کہ گاڑیوں کو ہائر کیا جاتا ہے بلکہ دلہا تو ہائر کرتا ہے اس کے بڈھے ماں باپ بھی اب کار ہائر کرنے لگے ہیں اور باقاعدہ کتنے ہزاروں پاؤنڈ کار ہائر کیا جاتا ہے اور ہم نے تو دیکھا کسی زمانے میں وہ ایک کار ہائر کر کے آتا تھا پھر مرسیڈیز میں آنے لگا بی ایم ڈبلیو میں آنے لگا بینٹلی میں آنے لگا ابھی ابھی ایک شادی میں گیا تو دلہا رولس رویس میں آیا تھا اور اتنا ہی نہیں یہاں تک سنا کہ وہ ہیلی کاپٹر میں بھی اب اترتا ہے اپنی دلہن کو لینے کے لیے تو اتنا پیسہ خرچ کیا جاتا ہے وہ دلہا چونکہ وہ وہ یہ سمجھتا ہے ہے کہ شادی کے دن تو میں پرنس ہوں اور میری پرنسس اس بنا پر یہ دونوں کتنے ہزاروں پاؤنڈ برباد کر دیتے ہیں صرف کار مائر میں ہمارے کتنے پیسے چلے جاتے ہیں یہ منصر میں نے اپنی آنکھوں سے بنگلہ دیش میں دیکھا ہم لوگ نکاح کے بعد ریٹرن ہو رہے تھے ایک دلہ دلہن کے جوڑے کو میں نے دیکھا سارے دلہا دلہن بھی اسی راستے سے ریٹرن ہو رہے تھے ایک جوڑے کو میں نے دیکھا سائیکل رکشہ پر دلہن بیٹھی ہوئی ہے دلہن کے ساتھ میں ایک بوڑھا آدمی تھا ایک عورت تھی ہو سکتا ہے اس کے فادر اللہ اور مدر اللہ ہوں گے اللہ کو معلوم تو دو بوڑھے بیٹھے ہوئے ایک بوڑھا ایک بوڑھی اور وہ دلہن بیٹھی ہوئی ہے اور ہم لوگ جو شادی کرواتے ہیں تو جہیز کا سامان بھی بہت سارا سامان بھی دیتے ہیں وہ سارا سامان ان کی سائیکل رکشا پر تھا وہ دلہن وہ وہ سائیکل رکشوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور سارا سامان انہوں نے ہاتھ سے پکڑ کر رکھا ہے کہ کہیں وہ گر نہ جائے اور وہ جو برائٹ گروم وہ جو دلہا تھا وہ سائیکل رکشوں کے ساتھ زمین پر چلتا ہوا جا رہا تھا مجھے اتنا ترس آیا کہ ایک طرف ہمارا نوجوان عام گاڑی میں بیٹھنا نہیں چاہتا ہے شادی کے دن وہ کار ہائر کرتا ہے اور مجھے گاڑی میں بیٹھے ہوئے بنگلہ دیش کے ہمارے ساتھیوں نے بتایا کہ ان لوگوں کے گھر پانچ سے سات کلومیٹر دور ہے یہ دلہا سیون کلومیٹر تک اسی طریقے سے شادی کے دن چلتا ہوا اپنے گھر پر پہنچے گا اتنا رہم آیا مجھے لیکن پھر بھی وہ دلہا بہت خوش ہے وہ دلہن بھی بہت خوش ہے کیونکہ انہیں تو ملے ہیں اور ان کی تو شادی ہو گئی ہے ان کے ماں باپ ہمیں دعائیں دے رہے ہیں دلہا دعائیں دے رہا ہے دلہن دعائیں دے رہی ہے کیونکہ وہ تو سمجھتے تھے کہ شاید ہم کبھی شادی نہیں کر پائیں گے وہ بچی کے ماں باپ تو اسی غم میں تھے انہیں ہمارے ٹو ہنڈریڈ پاؤنڈس پر اتنی خوشی ہے کہ دنیا کی کوئی تکلیف انہیں تکلیف دکھائی نہیں دیتی میری مائیں بہنیں آج یہ اپورچونٹی پھر ہمارے پاس ہے اس نے دل کھول کر آپ تعاون کریں باہر زکات صدقہ للہ کے باکس رکھے ہوئے ہیں اور یہ ویڈنگ اپیل کے لیے ہے ٹو ہنڈریڈ پاؤنڈس میں ایک شادی ہو جائے گی آپ جتنی رقم دینا چاہے دل کھول کر تعاون کریں اللہ تعالی ہمارے خرچ کرنے کو قبول فرمائے بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك من خير ما سالك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت وفيما بعد الموت اللهم عنا على غمرات الموت وسكرات الموت ومنكرات الموت وبليات الموت اللهم جرنا من النار اللهم جرنا من النار اے پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو معاف فرما اللہ بہت بڑے گنہگار ہے اللہ بہت بڑے غدارکار ہے مولا پوری زندگی نافرمانیوں میں گزری ہے اللہ بدن کا ایک ایک بال گنہگار ہے اللہ بدن کا ایک ایک عزب گنے گار ہے مولا پوری زندگی نافرمانیوں میں گزری ہے اے اللہ آج یہ ہماری مائیں بہنیں بچیاں تیرے دربار میں آئی ہیں تیرے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے رمضان کا مہینہ ہے روزے کی حالت ہے اپنے سارے کاموں کو آگے پیچھے کر کے تیرے دربار میں آ کر بیٹھی ہے مولا کتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے آخر یہ اسی لیے تو آئے ہیں کہ آج اللہ کو راضی کر لیں گے مولا اقرار کرتے ہیں ہاں اللہ ہم نے بہت گناہ کی ہے اللہ ہم نے بہت نافرمانی کی مولا پوری زندگی نافرمانی میں گزری ہے لیکن اللہ آج ہم سب مل کر سچے دل سے معافی مانگتے ہیں اللہ معاف فرما دے اللہ رحم فرما دے اللہ کرم فرما دے اللہ مغفرت کے فیصلے فرما دے اللہ عافیت کا معاملہ فرما دے تو ہدایت سے مالا مال فرما دے اللہ راضی ہو جا ابھی اور اسی گھڑی راضی ہو جا اللہ راضی ہو جا مولا برادر آج تو ہم سے راضی ہو گیا تجھے کوئی نہیں پوچھے گا تجھے کوئی سوال نہیں کرے گا اللہ غریبوں کا کام بن جائے گا ہم مجرموں کا کام بن جائے گا اللہ معاف فرما دے مولا معاف فرما دے اللہ کہاں جائے پتا کہاں جائے تیرے سوا کوئی در نہیں ہے تیرے سوا کوئی گھر نہیں ہے اللہ اگر تو ہم سے ناراض ہو جائے گا تو ہماری کون مدد کرے گا ہاں مولا میں بہت گنے گار ہوں اللہ میں جان جانتا ہوں میری زبان بہت گندی ہے اللہ میں جانتا ہوں یہ ہاتھ تیرے سامنے اٹھانے کے لائق نہیں ہے اللہ بہت پاپ کیے ہیں لیکن اللہ اس بچمے پر تو نظر کر دے مولا مولا ننی ننی بچیاں بیٹھی ہوئی ہے مولا ان بچیوں نے ہاتھ اٹھایا ہے ان معصوموں پر تو تجھے بہت رحم آتا ہے اللہ ان کے صدقے میں معاف فرما دے اللہ ہماری بوڑھی مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہے اللہ بیچاری بوڑھی ہے کمزور ہو گئی ہے بال سفید ہو چکے ہیں اللہ سفید بال والوں سے تو تو بہت شرماتا ہے اللہ ان کے صدقے میں محب فرما دے یہ اللہ مجمع میں نہ جانے کون سی تیری بندی بیٹی ہوگی اس سے تو بہت پیار کرتا ہوگا اللہ تجھے اس کا واسطہ میں محب فرما دے اللہ میں محب فرما دے اللہ جب خالی نہیں لوٹیں گے اللہ جب خالی نہیں جائیں گے اللہ تجھے منع کر رہیں گے اللہ میں محب فرما دے اللہ میں سے جو بیمار ہے انہیں کاملہ عاجلہ دائمہ ملا نصیب فرما دے اللہ تندرستی بہت بڑی نعمت ہے اللہ یہ نعمت ہمیں نصیب فرما دے اللہ تندرستی کی نعمت سے مالا مال فرما دے الہ العالمین ہمیں دنیا میں کبھی کسی کا محتاج نہ بنانا اللہ کسی کا محتاج نہ بنانا مولا محتاجی کی زندگی سے حفاظت فرما دے جب تک جان میں جان رہے ہاتھ پیر سلامت رہے ہاتھ کان سلامت رہے مولا بدن کا ایک ایک عزم سلامت رہے مولا تندرستی کی حالت میں چلتے پھرتے کلمہ پڑھتے ہوئے ہمیں اپنی مارگاہ میں بلا لینا اے پروردگار عالم ہمیں ایک بنا دے نیک بنا دے اللہ ایک بنا دے نیک بنا دے آپس میں بھائی چارگی نصیب فرما دے حکومت نصیب فرما دے ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے والا بنا دے پروردگار عالم ہمیں آپس میں خون محبت نصیب فرما دے مولا ہمیں نہیں معلوم ہماری کون سی بہن پریشان ہے ہمارا کون سا بھائی پریشان ہے نہ جانے کس کے دل پر کیا گزرتی ہے مولا تو دلوں کے حالوں کو جانتا ہے پروردگار عالم تمام پریشان آلوں کی پریشانی کو ختم فرما دے اللہ کر گھر گھر میں پیار دے دے محبت دے دے محبت دے دے ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے والا بنا دے لائیت نصیب فرما دے الہ العالمین تم میں آپس میں پیار محبت نصیب فرما دے اے اللہ رمضان کے مہینے میں تو عبادتیں ہو جاتی ہے لیکن مولا جو بھی عبادت کرتے ہیں اسے تو قبول بھی کر لینا ہمارے روزے قبول کر لے ہماری ترابی قبول کر لے ہماری تلاوت قبول کر لے ہماری زکات قبول کر لے ہمارے صدقات قبول کر لے اللہ ہمارے ذکر کو قبول کر لے ہمارے گناہوں سے بچنے کو قبول کر لے اور آئندہ زندگی میں بھی مولا یہی توفیق نصیب فرما دے مضبوط ارادہ بنانے والا بنا دے ہمت دے دے کہ اب آئندہ زندگی میں بھی ہم نیکی کرے ہم گناہوں سے بچنے والے بن جائے اے پروردگار عالم ہم میں سے جو بے اولاد ہے ہماری وہ بہنیں جو بے اولاد ہے اللہ انہیں نیک اولاد نصیب فرما دے مولا وہ بہنیں ترس رہی ہے اولاد کے لیے بھیگ مانگ رہی ہے منتیں مانگ رہی ہے اللہ یہ طاقت تیرے پاس ہے مولا اولادوں کو اولاد نصیب فرما دے اور مولا جو اولاد ہے انہیں اپنی اولاد کی کی بہترین توفیق نصیب فرما دے اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا دے اللہ ہمارے بچوں کو حافظ قرآن بنا دے اللہ ہماری بچیوں کو نیک بنا دے ہماری بچیوں کو دین کی دائیاں بنا دے عفیفہ بنا دے پاک دامن بنا دے دے اور ہمیں ان کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما دے کہ اللہ بیٹیاں بہت بڑی امانت ہے کولا بیٹیا بہت بڑی امانت ہے اللہ اس امانت کو سنبھالنے کی توفیق نصیب فرما دے اللہ ہماری بچیوں کو میکے سے زیادہ سسرال میں خوشحالی نصیب فرمانا اللہ ان کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہ آئے مولا بچیوں کو الہ العالمین تو ہمیشہ خوش رکھنا اور اللہ ہمارے بچوں کو بھی خوب ترقی سے مالا مال کرنا ہم سب کی اولادوں کو برائٹ فیوچر نصیب فرما دے اور اللہ اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے تو ہماری اولاد کو محروم نہ کر دینا مولا ہماری اولاد کو محروم نہ کر دینا اے پروردگار ہمارے گھر کا ماحول دینی ماحول بنا دے ہمارے گھروں میں نمازوں کو آباد کر دے تلاوت کو آباد کر دے ذکر اللہ کو آباد کر دے اور ہمیں اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرنے والا بنا دے کہ اللہ ہمارے ماں باپ پر رحم فرما دے مولا ہمارے ماں باپ پر رحم فرما بات ہے بہت لاڈ سے ہمیں بڑا کیا ہمارے لیے بہت تکلیفیں اٹھائی ہے ایک ماں کتنی تکلیف اٹھا کر اپنے بچے کو بڑا کرتی ہے ایک باپ کتنی تکلیف اٹھا کر اپنے بچے کو بڑا کرتا ہے اللہ ہمارے ماں باپ کے احسان کا بدلہ ہم کبھی چکا نہیں سکتے اے اللہ تو ہمارے ماں باپ اگر زندہ ہو ان کے سائے کو ہمارے سر پر تادیر قائم رکھنا اے اللہ ہمارے ماں باپ کو تندرستی دے دے ان کی بیماریوں کو ختم کر دے اور ہمیں ان کی خدمت کرنے والا بنا دے اے ہمارے مولا ہمارے ماں باپ کو ہمیشہ ہستا ہوا رکھنا دنیا میں بھی ہستا ہوا رکھنا آخرت میں بھی ہستا ہوا رکھنا اللہ ہم اپنے ماں باپ کے بد احسان کا بدلہ ادا نہیں کر سکتے اللہ ہم ادا نہیں کر سکتے مولا تو ہمیں خدمت کی توفیق نصیب فرما دے اللہ اس مجمع میں ہماری ایسی بہنیں بھی بیٹھی ہیں کسی کی ماں چلی گئی کسی کا باپ چلا گیا کوئی ماں باپ تو دونوں سے محروم ہو گیا رمضان کے مہینے میں مرحوم ماں باپ کی بہت یاد آتی ہے اللہ مرحوم ماں باپ کی بہت یاد آتی ہے اللہ اگر وہ زندہ ہے مولا تو ان کی خدمت کرنے والا بنا اگر وہ مرحوم ہو چکے ہیں تو اللہ ان مرحومین کی مغفرت فرما دے ان کی قبروں کو نور سے بھر دے جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے بس ماندگان کو صبر جمیل نصیب فرما دے مولا امت کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما دے مولا امت کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما دے جو عورتیں بیوہ ہو گئی ہیں اللہ تو ان کا کفیل بن جا ان کے شوہروں کی مغفرت فرما دے جن شوہروں نے بیویوں کو کھو دیا ہے اللہ ان بیویوں کی مغفرت فرما دے ان شوہروں کا کفیل بن جا اور یہ اللہ ہماری زندگی کا بھی کوئی بھروسہ نہیں مولا ایک دن آئے گا ہم بھی دنیا چھوڑ کر چلے جائیں گے مولا موت کسی کو نہیں چھوڑتی ہے مولا یہ موت ہمیں بھی نہیں چھوڑے گی اللہ وہ وقت آئے گا مولا یقین ہے ہمیں وہ وقت آئے گا مولا لیکن ہمیں نہیں معلوم یہ موت کب آئے گی کن حالات میں آئے گی کیسے آئے گی اللہ اتنا کرم کر دینا مولا کہ جب ہماری موت کا وقت آ جائے مولا جب ہماری موت کا وقت آ جائے اللہ تو ہماری زبان پر کلمہ جاری کر دینا اللہ کلمے والی موت دے دے اللہ کلمے والی موت دے دے مولا کلمہ پڑھتے پڑھتے ہمیں اپنی بارگاہ میں بلا لینا مولا وہ گھڑی آئے گی ہمارا جنازہ زمین پر پڑا ہوا ہوگا ہمیں کفن کا لباس پہنا دیا جائے گا گھر میں جنازہ پڑا ہوگا کتنے میں تھوڑی دیر میں لوگ آئیں گے کہیں گے جنازے کو قبرستان لے جانے کا وقت آ چکا ہے اللہ اس وقت ہماری بہنیں روئے گی ہماری مائیں روئے گی بچیاں چیخ چیخ کر روئے گی مولا ہماری بیٹیاں روئے گی اور اللہ بیٹیا کہے گی ہمارا باپ چلا ہماری ماں چلی بہن کہے گی ہمارے باپ کو کیوں لے کر جا رہے ہو ہمارے بھائی کو کیوں لے کر جا رہے ہو اللہ اور گھر سے جنازہ اٹھا دیا جائے گا یہ ہمارے رشتہ دار و اقربا یہ دوست و برادر ہمیں قبرستان لے کر جائیں گے ہماری نماز جنازہ پڑی جائے گی اور اس کے بعد ہمیں اٹھا کر یہ قبر کے گڑھے میں لے کر جائیں گے اللہ ہمارے بیٹے قبرستان میں ہمارے قبر کے اندر اتریں گے ہمارے بچے اتریں گے ہمارے بھائی اتریں گے کہیں گے لاؤ جنازہ دے دو ہمیں اس سے قبر میں دفن کر دینا ہے اور اللہ ہماری لاش کو ہمارے جنازے کو قبر میں ڈال دیا جائے گا اے اللہ اے اللہ ہمیں قبر میں ڈال دیا جائے گا جیسے ہی ہمارے بچے ہمارے بھائی ہمارے دوست ہمیں قبر میں ڈال دیں گے کہیں گے ہمیں باہر نکالو ہم اس کے ساتھ جانا نہیں نہیں چاہتے ہیں وہ ہاتھ دے دے کر باہر آ جائیں گے اور اللہ پھر ہمیں اس قبر کے اندر ہم پر مٹی کو ڈالا جائے گا مولا لوگ ہم پر مٹی ڈال دیں گے ہمیں منو مٹی کے نیچے دفن کر دیا جائے گا اللہ یہ سب دعائیں پڑھ پڑھ کر چلے جائیں گے اور اللہ پھر قبرستان میں ہمارا کوئی نہیں ہوگا رات کا سناٹا ہوگا مولا قبرستان کا دروازہ بند ہوگا ہم منو مٹی کے نیچے ہوں گے اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں ہوگا اللہ تیرے عذاب سے بچا لے اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے اللہ تیری پکڑ سے بچا لے مولا تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں ہوگا اے اللہ اس وقت تو ہماری حفاظت فرما دینا اللہ ہماری حفاظت فرما دینا تیرے حبیب پاک نے فرمایا ہے جب پورے آدمی کو قبر میں ڈالا جاتا ہے یہ قبر اسے دباتی ہے دونوں طرف سے بھیج دیتی ہے ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہے پسلیاں ٹوٹ جاتی ہے اللہ حفاظت کر دینا مولا تیرے عذاب سے بچا لے تیری قبر کے عذاب سے بچا لے مولا تیرے غصے سے بچا لے اللہ تیرے پکڑ سے بچا لے اللہ ہم عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے مولا اللہ دنیا میں کاٹا چپ جائے ہم پریشان ہو جائے سر دکھنے لگے ہم پریشان ہو جائے اللہ ہم تیرا عذاب کیسے برداشت کریں گے اللہ باپ پر دے اللہ باپ پر دے اللہ فرما دے تیرے عذاب سے بچا لے تیرے غصے سے سے بچا لے تیری پکڑ سے بچا لے رحم مولا رحم رحم مولا رحم اللہ رحم کا معاملہ فرما دے مولا ہم جانتے ہم نے بہت گناہ کی ہے لیکن اللہ تیرے ہی تو بندے ہیں تیری ہی تو بندیاں ہے اللہ تیرے بندے ہونے کی لاج رکھ لے تیری بندیاں ہونے کی لاج رکھ لے مولا ہم سب تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے نبی کے امتی ہونے کی لاج رکھ لے مولا مولا لاج رکھ لے اور اللہ بھی اور اسی گھڑی ہمیں معاف فرما دے مولا تیرے نبی نبی نے ہمارے لئے بہت دعائے کی ہے مولا تجھے اسی نبی کا واسطہ ہمیں معاف فرما دے دیکھ اللہ مانتے مانتے تھک گئے مولا مولا ہم سب روزن سے ہیں اللہ جاتے جاتے پھر فریاد کرتے ہیں اللہ معاف فرما دے اللہ معاف فرما دے مولا ہمیں نہیں بنا دے اللہ پہ گناہ سے بچا لے اللہ سچی توبہ کر کے ہمیں معاف فرما دے اور ابھی اور اسی گھڑی ہم سب کے لئے مغفرت کا فیصلہ فرما دے ہم سب کی جانس تمناوں کو پورا فرما دے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين